السلام علیکم students I hope you are all psyched up and ready for this lecture today today is our six lecture in this course on health psychology آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا جو لیکچر جب ہم نے اینڈ کیا تھا تو اس میں the four areas in particular that were mentioned in میں ایک ایپیڈولوجی تھا دوسرا پبلک ہیلتھ تھا اور تیسرا سوشولوجی تھا اور چوتھا اینتھروپالوجی تھا I mean these were four areas جن کا relationship with health psychology جو تھا we covered in last lecture but mind you یہ صرف چار ہی ایریاز نہیں ہیں جن کا کوئی کنیکشن یا ریلیشن شپ ہے ہیلتھ سائیکالوجی کے ساتھ I mean there are other profession as well which have equally important role to play ہم ان چار ایریاز کو فیلڈس کہہ سکتے ہیں یو نو تھوڑا سا ایک براڈر کیٹیگری میں دیکھ سکتے ہیں but I would particularly in this lecture like to focus on you know some of the very important professions جو which are directly and indirectly linked with psychology اور اس کا ایک ان کا اور, آپس میں جو شیئرنگ آف سروسز ہے تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو اس کے بعد once I done that then I would like to talk about you know and discuss importance of health psychology ہے کیا آج کل کی دنیا میں I mean in these world things only evolve and develop and progress if there is a relevant needs of the time تو میں اس کے بارے میں بھی آج بات کروں گا you all are taking this course would like to know that کہ جی یہ جو ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے it's a very new field in psychology relatively especially for Pakistan it's a very new field تو آپ کو پتا چلے کہ ایگزیکٹلی exactly اس کی امپورٹینس کیا ہے آج کل کے زمانے میں the process of providing care جو ہے ہیلتھ ریلیٹڈ کریئر جو ہے نفسیات سے باہر اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہیلتھ کیئر ہے یہ صرف کوئی نفسیات ہی سائیکالوجسٹ کا ہی کام نہیں ہے بلکہ there are you know so many condition جن میں اور بے شمار پروفیشنز جو ہے they have a very important role to play اور ہر پروفیشن جو ہے اس کا ایک اپنی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی اپنی سرٹیفکیشن ہوتی ہے یو نو اس کے اپنے لائسنس ہوتے ہیں اور اور کچھ آپ کہہ لیجئے may be very very basic education of psychology بھی پروفیشنز میں ہوتی ہے psychology is a common denominator to some degree کیونکہ ہر وہ پروفیشن جس کا تعلق انسان سے ہے وہاں پہ psychology of you know human nature کو سمجھنا جو ہے ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا جو ہے اس پہ خاص جو ہے اس کا ذکر ہر پروفیشن کے حوالے سے کیا جاتا ہے because we can not isolate an individual from his total you know environment and the total set up تو آج کے لیکچر میں میں کچھ پروفیشنس کی بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کی بات کروں گا تو سب سے پہلے آئیے ہم بات کریں نرسز کی آپ حیران ہوں گے کہ میں نرسز سے کیوں شروع کر رہا ہوں میں نرسز سے اس لیے شروع کر رہا ہوں because nursing is a very very important profession in medical and mental health services basically the two types of you know the two categories of nurses ایک جو کیٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹرڈ نرسز اور جو دوسری ہے اس کو ہم کہتے ہیں licensed practical nurses L P Ns جو رجسٹرڈ نرسز ہوتی ہیں they in go through a four year you know training program اور اس پروگرام میں سے گزرنے کے بعد you know they qualify to be qualify to be certified nurses اور یہ جو سرٹیفائڈ نرسز ہوتی ہیں you know they tend to work in hospitals they tend to work in you know in clinics of physicians they tend to work in health clinics they tend to also work you know in other industrial settings ان کا کام جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور نرسنگ جو ہے یہ یہ ایک پروفیشن ہے فارچونیٹلی اب ہمارے ملک میں بھی نرسنگ کا پروفیشن جو ہے اس کو بہت اہمیت ملنی شروع ہو گئی ہے اور ایک ایک ایک جائز اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اب ریکگنائز ہم نے کرنی شروع کر دی ہے which is a very good you know a very good woman because جتنا زیادہ نرسنگ کو رسپیکٹ ملے گی اور ایز اے پروفیشن ان کو ان کو ریکگنائز کیا جائے گا اتنی بہتر کوالٹی آف سروس یہ جو ہے یہ پرووائڈ ہمیں کر سکتی ہیں تو نرسز جو ہے سب سے پہلے تو ہم رجسٹرڈ نرس کی بات کرتے ہیں اکثر آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ there are two types of nurses ایک وہ جو لال جن کی یونیفارم ہوتی ہے اور دوسروں کی انویبلی ہری یونیفارم ہوتی ہے تو یہ جو لال یونیفارم والی نرسز ہوتی ہیں ان کو ہم اسٹاف نرسز بھی کہتے ہیں اور ویسے پروفیشنلی ان کو رجسٹرڈ نرسز ہم کہتے ہیں تو رجسٹرڈ نرسز جو ہیں ان کا جو کام ہے بڑا امپورٹنٹ کام ہے they are are suppose suppose to to do is you know and یہ پیشنٹس کے سمٹمس کی ریکارڈ رکھتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمس یو نو جو ٹیسٹ جو کیری آؤٹ ہونے ہوتے ہیں دے کونڈکٹ دوسری the patient from one department to اندر so that the right appropriate carried out similarly they are also engaged انسٹریس آپ کو پتا ہے کہ وین ون از ہاسپٹلائزڈ تو میڈیکیشن کا جو میڈیسن کا جو کام ہے لینے کا وہ کیئر گیون نہیں کر رہا ہوتا وہ پیشنٹ خود سے نہیں کرتا وہ پیشنٹ کی فیملی نہیں کرتی it is always the staff nurse it is always registered nurse جو میڈیکیشن دیتی ہے اسی طرح باقی بھی جو انسٹرکشنز ہیں وہ invariably staff nurse carry out کرتی ہے اور وہ بلکہ فیملیز کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ کس طرح یو you نو know, کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے and how can the you know how can the patient be well taken care of and look to جو رجسٹرڈ نرسز ہیں یہ صرف میڈیکل کنڈیشنز ہی سے ڈیل نہیں کرتی بلکہ مینٹل اور ایموشنل ایسپیکٹ سے بھی کئی دفعہ ڈیل کرتی ہیں آئی I مین mean, یہ بذات خود ایک ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ یو you نو know, جو سائکیٹرک نرسز ہوتی ہیں ان کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے کہ how to handle patients who who have have psychiatric problems اور emotionally disturbed and sometimes aggressive تو یہ یہ ایک بہت خاص اسپیشلٹی ان کی ہوتی ہے and and invariably these nurses جن کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے they are in high demand تو یہ جو نرسنگ کا کریئر ہے یہ یہ, یہ باقاعدہ ایک ایک ڈگری ان کو ملتی ہے جو انویریبلی چار سال کے بعد انہیں ملتی ہے سملرلی سملرلی جو دوسری license practice L P Ns جو ہیں وہ بھی ان کی اسٹاف نرسز کی طرح ہاسپٹلس میں اکثر کام کرتی ہیں فزیشنس کے ساتھ کام کرتی ہیں یو you نو know, اور کئی دفعہ وہ پیشنٹس کے گھروں میں بھی جا کے یو نو ڈیوٹیز دیتی ہیں ان کی جو the kind of activities a perform ان کی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ رجسٹرڈ نرسز سے کیونکہ ان کی ٹریننگ تھوڑی سی کم ہوتی ہے لہذا ان کی رسپانسبلٹی بھی تھوڑی سی اکارڈنگ ٹو دیئر ٹریننگ ہی ہوتی ہے لیکن میڈیکیشن کا کام جو ہے وہ انویریبلی یہ نرسز ہی کرتی ہیں ڈریسنگ وغیرہ چینج کرنی ہو اس میں بھی یہ جو ایل پی اینز ہیں ان کو ہی رجوع کیا جاتا ہے انہیں انوالو کیا جاتا ہے اسی طرح پرسنل ہائیجین کا اگر دخل ہو کہ مثلا پیشنٹ کو یو you نو know, لے جانا ہے واش روم تک لے جانا ہے یا یا ان کو کوئی پرسنل ہائیجین کے اوپر کوئی اور بات انہیں بتانی ہے کہ یو نو پرسنل ہائیجین میں منہ دھونا یو نو پرسنل ہائیجین میں روز وہاں پہ برش کرنا یو نو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق پرسنل ہائیجین سے ہے صاف صفائی کا تعلق پرسنل ہائیجین سے ہے تو اس طرح کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں کرتے وہ بیسکلی نرسز کرتی ہیں ساری دنیا میں پریٹی مچ یہ جو نرسز ہیں چاہے وہ رجسٹرڈ نرسز ہوں یا ایل پی اینز ہوں یہ سرٹیفائڈ ان کو لائسنس ملتا ہے اور یہ سرٹیفائڈ ہوتی ہیں تو unless one is certified one can not perform these duties اسی طرح ایک اور کیٹیگری جو ہے وہ physicians assistant and nurse practitioners کی ہوتی ہے فزیشنز اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کا کام بھی بیسکلی ڈاکٹرس کی ہیلپ کرنا ہے وہ میڈیکل ڈاکٹرس کے ساتھ بہت قریبی ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ روٹین کے جو کام ہیں ڈاکٹرس کے اس میں ڈاکٹر کی کی بہت ہیلپ کرتے ہیں اور خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کئی دفعہ انسٹرکشن جو ہیں وہ اپنے فزیشنس اپنے فزیشین اسسٹنٹ کو یا یا اسٹاف نرس کو دے جاتے ہیں تو پھر آگے سے فزیشنز اسسٹنٹ کا کام ہے یا اسٹاف نرس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو یا پیشنٹ کے ساتھ جو کیئر گیورز ہیں یا پیشنٹ کی فیملی جو اٹینڈ کر رہی ہے ان کو ساری کی ساری انسٹرکشن جو ہیں جو ڈاکٹر نے دی ہیں ان کو بتا سکے ان کی بھی جو ٹریننگ ہے فزیشن اسسٹنٹس کی وہ رفلی دو سال کی ہوتی ہے اور اکثر اوقات یہ بیچلرز ڈگری جو ہے وہ ایک بیسک ان کی اسٹڈی ایجوکیشن کہہ لیجیے ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ اپنا ٹریننگ لیتے ہیں اور اور یہ اس اس شعبے میں آتے ہیں اگلا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ فیلڈ ہے جس کا کافی قریبی تعلق ہے ہیلتھ سے بھی وہ کا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ڈائٹیشین کا اور ہیلتھ سائیکالوجی کا آپس میں کیا لنک ڈائٹیشن جو ہیں دے بیسکلی کیا کرتے they study and apply knowledge of about different foods about different diets کہ ان کا امپیکٹ یا افیکٹ باڈی پہ کیا ہوگا اور خاص طور پہ آپ نے ڈیولپڈ ورلڈ میں تو ہر جگہ ہر ہاسپٹل میں ڈائٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے بھی اب یہاں پہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں تمام بڑے ہاسپٹل میں ڈائٹیشنس اویلیبل ہیں تو ڈائٹیشینس جو ہیں یہ بے شمار مختلف یو نو سیٹنگز میں کام کرتے ہیں بیشتر جو ہے وہ ہاسپٹل سیٹنگز میں کام کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ کلینکس پرائیویٹ کلینکس میں بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نرسنگ ہومز میں کام کرتے ہیں اور اور کچھ جو ہے وہ کالجز اور اسکولز اور یونیورسٹیز میں بھی کام کرتے ہیں خاص طور پہ ڈیولپ ورلڈ میں کالج اور اسکول اور یونیورسٹیز میں ڈائٹیشین انویریبلی آپ کو نظر آتا ہے کچھ ڈائٹیشین جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ بھی آ جاتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنا لنک رکھتے ہیں in in working with patients in dealing with patients in helping patient you know وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ کانسٹنٹلی پیشنٹس کی جو نیڈس ہوتی ہیں ڈائٹری نیڈس جو ہوتی ہیں ان کو اسس کرتے ہیں اور اکارڈنگلی ڈائٹ کا چارٹ ان کے لیے بناتے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ یو نو کسی کارڈیک انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں یا کارڈیک ہاسپٹل میں چلے جائیں یا یو نو کسی کینسر ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو انویریبلی ڈائٹیشین کا جو رول ہے وہ بہت واضح طریقے سے نظر آتا ہے کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کرونک ڈیزیز کی بات کر رہے تھے تو کرونک ڈیزیز میں جس طرح اور کئی ایریاز میں چینج آتی ہے انسان کے سملرلی وہاں ڈائٹ کے ایریا میں بھی ایک پراپر ریگولیٹڈ ڈائٹ اور ایک ریجمن آف ڈائٹ اور کچھ ڈائٹس جو ہے وہ پیشنٹ کو الاؤ کی جاتی ہیں کہ وہ لے اور کچھ ایسی ڈائٹس ہیں جو انویریبلی بند کر دی جاتی ہیں you know when one is dealing with chronic disease جس طرح اسٹروک یا یو نو پرابلم یا کینسر یا اس طرح کی چیزیں in order to become a dietitian invariably ہمیں کم از کم بی اے کی ڈگری ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم ڈائٹیشین کا کورس کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو بلکہ اب ماسٹرز لیول کی بھی ڈگریز آفر ہو رہی ہیں ڈائٹیشینس اکثر اوقات باہر کے ملکوں میں جو ڈائٹیشینز ہیں دے ہیو اے ڈگری ان کے پاس ایک ماسٹر نیوٹریشن ہوتی ہے سو ان دیٹ وے یو نو وہ کافی یو نو ٹرینڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد you know they go through a training program جہاں پہ سپروائز ایکسپیرئنس میں سے انہیں گزرنا پڑتا پڑتا ہے سپروائز ایکسپیرئنس سے میری مراد ہے کہ they have to go through a training program where what where you know whatever they do their work is supervise and audited and then you know they are they are trained تو وہ ٹریننگ کا ان کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح ایک اور پروفیشن جس کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ فزیکل تھراپسٹ کا پروفیشن ہے فزیکل تھراپسٹ کا پروفیشن جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پروفیشن ہے ہمارے ملک میں اکثر فزیکل تھراپسٹ کو فزیو تھراپسٹ کا نام دیا جاتا ہے آپ نے اکثر بورڈ ہاسپٹلز میں دیکھے ہوں گے physiotherapy ward physiotherapist تو باہر کی دنیا میں اس کو فزیکل تھراپسٹ کہا جاتا ہے تو فزیکل تھراپسٹ کا کام جو ہے وہ بیسکلی ریسٹور کرنا ہے وہ فنکشنل موومینٹس کو in parts of the body میں جو کہ ڈیزیز ہیں یا افیکٹڈ ہیں یا کسی وجہ سے چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہو یا چاہے وہ کوئی اور وجہ ہو اس سے افیکٹڈ ہو یا کئی دفعہ اگر کوئی کسی جسم کے کسی حصے میں کوئی کوئی ایسی درد ہو اور اس کو ریلیف نہ مل مل رہا ہو that is where you know physical therapist also engaged you know similarly اگر یو نو اگر پالسی کی پرابلم ہے اور موومینٹس آپ کی ریسٹرکٹیڈ ہیں you know physical therapist is involve there to help you with the muscles you know helping physical therapies through exercise helps patient to you know strengthen the muscles and help move toward somewhat normal movement تو اسی طرح اگر کوئی اسٹروک کا پیشنٹ ہے تو کئی دفعہ اسٹروک کے بعد آپ کو پتہ ہے پارشل پیرالسز ہو جاتا ہے تو جہاں پہ پارشل پیرالسز ہو جائے وہاں پہ بھی فزیکل تھراپسٹ انوالو ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی چوٹ کی وجہ سے انسان کو کرچز کی ضرورت ہو یا پروسیسز کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پہ بھی جو فزیکل تھراپسٹ ہے وہ پیشنٹ کو ٹرین کرتا ہے how to use processes processes basically you know replacement of limb تو فزیکل تھراپسٹ جو ہے یہ تمام دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان یو اس اس کا ایک باقاعدہ ایک ڈگری ہے ایک اس کے بعد اس کو سرٹیفکیشن مل ہوتی ہے اور پھر اس کو لائسنس ملتا ہے اگزام پاس کرنے کے بعد اور کم از کم اس کو بیچلرز کی ڈگری اس کے پاس ہوتی ہے اکثر یونیورسٹیز میں باہر کے ملکوں میں خاص طور پہ اب فزیکل تھراپسٹ کو ایم اے کی ڈگری بھی ملنی شروع ہو گئی ہے ٹو زیرو زیرو ٹو سے یہ چیز ایسے ہوئی ہے کہ ماسٹرز ان فزیکل تھراپی جو ہے یہ تھوڑا سا نیا فیلڈ ہے ہمارے ملک کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں آکوپیشنل تھراپی کے جو ٹریننگ ہے وہ میرے خیال میں کراچی کے علاوہ شاید کسی اور شہر میں ابھی شروع نہیں ہوئی لاہور میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انقریب بھی شروع ہو جائے گی تو آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہے یہ بیسکلی فزیکلی مینٹلی اور ایموشنلی ڈس ایبلڈ لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے اور ان یہ جو ہیلپ ہے وہ کس شکل میں کرتا ہے وہ بیسکلی اسکلز ڈیولپمنٹ کی شکل میں کرتا ہے کہ لیٹ سے کہ if somebody is physically disabled یا کسی اسٹروک کے بعد یو نو اس کی موومنٹ بڑی ریسٹرکٹ ہو گئی ہے تو اس کو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے یو نو اس کو وہ کھانا سکھائے چمچے کو پکڑنا سکھائے چمچے میں چیز ڈال کے منہ میں ڈالنی سکھائے یو نو جو اسکلز ڈیولپمنٹ ہیں جو ڈیلی لیونگ اسکلز ہوتی ہیں ان کے اراؤنڈ یہ خاص طور پہ یو نو یہ ہیلپ کرتا ہے اور اکثر آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہیں یہ ہاسپٹل سیٹنگ میں کام کرتے ہیں یہ یہ باہر کے ملکوں میں تو یہ اسکولز اور کمیونٹی سینٹرز میں بھی کام کرتے ہیں لیکن ابھی ہمارے ہاں اسکولس کے لیول پہ آکوپیشنل تھراپسٹ کی انٹروڈکشن نہیں ہوئی تو اکثر اوقات یہ جو اسکلز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو خاص طور پہ ذہن میں رکھتا ہے جس طرح ایج آف دا پرسن اسی طرح you know type and degree of the disability کو بھی وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ what is a person capable of doing and not doing because جو بھی پروگرام ایک ڈیولپ کیا جاتا ہے چاہے وہ ایجوکیشنل پروگرام ہو چاہے وہ ووکیشنل پروگرام ہو چاہے وہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوں اس میں خاص طور پہ اس کی ڈیولپمنٹ میں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ پروگرام جس بچے یا بڑے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی یوز ہونا ہے اس کی اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں اور اس کی اپنی لمیٹیشنس کیا ہیں اب فار انسٹنس اگر ایک بچے کے ساتھ آکوپیشنل تھراپسٹ انوالو ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ بچے کو یو نو کرافٹ کی ایکٹیویٹی چیزیں بنانا یو نو چیزیں ڈرا کرنے کی ایکٹیویٹی کھلونوں سے کھیلنے کی ایکٹیویٹی تسمے باندھنے کی ایکٹیویٹی آئی مین وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں یو نو وہ اس کو وہ سکھاتا ہے that is he helps similarly اگر کسی ایڈلٹ کے ساتھ آکوپیشنل تھراپسٹ انوالو ہے تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی ہائر لیول اسکلز ان کو ان کو سکھائے ہائر لیول اسکلز سے میری مراد ہے کہ you know a thing like typing a thing like working on the computer کئی لوگوں کو مثلاً موٹر سائیکل چلانا کئی لوگوں کو کار چلانا اور اس کے علاوہ یو نو کوئی ہینڈ ٹولز یا پاور ٹولز جو ہے جو جس کا استعمال روز مرہ کی زندگی میں اس کے کام آ سکتا ہے ان کو سکھانا I mean these are the kind of things that occupational therapist do with adults for instance occupational therapist جو ہے ان دا ان دا ڈیولپڈ ورلڈ ان کے پاس ڈگری ہونا اور سرٹیفکیشن ہونا جو ہے اور لائسنس ہونا جو ہے وہ وہ ان کے لیے لازمی ہے سملرلی ہمارے ہاں بھی آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہے وہ اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کام کرے اندر closely related field is of social worker social worker جو ہے وہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف مینٹل ہیلتھ سیٹنگز میں مختلف ہاسپٹلز میں مختلف ریہیبلیٹیشن کلینکس میں you know public public community health programs میں سوشل ورکر کو انوالو کیا جاتا ہے سوشل ورکر جو ہے has a very very important role to play کیونکہ جو سوشل ورکر کا کام ہے وہ کوئی اور کم ہی کر سکتا ہے کیونکہ سوشل ورکر جو ہے وہ پیشنٹس ہی کو صرف ہیلپ نہیں کرتا بلکہ وہ پیشنٹ کی پوری فیملی کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پیشنٹ کی فیملی کو گائیڈ کرتا ہے وہ کئی دفعہ پیشنٹ کے گھر بھی باقاعدہ جاتا ہے چاہے وہ ویکلی وزٹ ہو یا فورٹ نائٹلی ہو یا منتھلی ہو وہ گھر کے ماحول کا بھی جائزہ لیتا ہے وہ اس طرح کے سپورٹو سسٹمز جو ہیں سپورٹ سسٹم جو پیشنٹ کو چاہیے ہوتے ہیں گھر کے اینڈ پہ ان کا بھی جائزہ کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ فیملی میں ایک better understanding of the condition of the patient develop ہو تاکہ وہ اس پیشنٹ کا سب بہتر سے بہتر یو نو طریقے کی ہیلپ اور کوالٹی کی ہیلپ دے سکے اسی طرح سوشل ورکر جو ہے وہ کئی دفعہ اس چیز کا بھی جائزہ لیتا ہے اور وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ جی آیا کوئی اور کسی اور قسم کی پروفیشنل سروس کی ضرورت تو نہیں ہے گھر میں پیشنٹ کو مثلا کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے یو نو فزیکل تھراپسٹ کی گھر میں تو social worker you know would recommend to the health caring agency کہ جی اس پیشنٹ کو اگر فزیکل تھراپی بھی مل جائے تو it will it will enhance the rehabilitative process similarly you know وہ دیکھتا ہے کہ آیا کوئی نرسنگ کیئر کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو فیملی جو ہے وہ ایڈیکویٹلی سب ضرورتوں کا پیشنٹ کی خیال نہیں رکھ سکتی یا کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جو کیئر گیورز ہیں وہ لٹ سے بوڑھے لوگ ہیں تو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ پیشنٹ کو اٹینڈ اس طریقے سے کر سکیں جس کی ضرورت ہے تو وہاں پہ پھر جو سوشل ورکر ہے اس کا کام ہے کہ وہ ریکمینڈ کرے کہ جی اس فیملی کو کو نرس کی بھی ضرورت ہے you know L P N for instance کہ وہ آ کے یو نو چھ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کی یو نو ڈیوٹی دے اور پیشنٹ کا خیال رکھ سکے تو سوشل ورکر کا بھی جو کریئر ہے وہ اکثر اوقات سوشل ورکر جو ہے وہ کم از کم بی اے ہوتا ہے اور اب تو بلکہ موسٹلی ہمارے پاکستان میں بھی you know there a masters in social work اور ہر جگہ اب ماسٹرز لیول کے سوشل ورکرز جو ہے ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان کو M S W you know کی ڈگری وہ ان کو ملتی ہے ان کو ایم ایس ڈبلیو ہی کہا جاتا ہے now I would like to talk about کہ جی why is a field of health psychology needed میرا مطلب ہے کہ اگر یہ باقی کے سارے ڈسپلنس جو جن کا میں نے ابھی جن کو کور کیا ہے آپ کے ساتھ اگر وہ سب جو اپنی اپنی جگہوں پہ اتنا امپورٹنٹ ایک رول پلے کر رہے then why have no health psychology I think this is a very question جو آپ کے ذہن میں بھی اس وقت آ رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ over the years gradually evolve ہوئے اور ڈیولپ ہوئے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے ففٹی ایئرز میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پرابلی سائیکالوجی کے فیلڈ میں ہیلتھ سائیکالوجی سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی ڈیولپمنٹ شاید نہیں ہوئی تو this I think is a very big landmark کہ ہیلتھ سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے پچاس سال میں اگر کوئی فیلڈ آگے ابھر کے آیا ہے جس نے ایک بہت مثبت رول ادا کیا ہے وہ ہیلتھ سائیکالوجی کا تو اب پھر سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی اور ایوالو ہو کے سامنے آئی تو there were many changing patterns of a disease اور اس میں آئی تھنک ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہیلتھ سائیکالوجی کے پیچھے جس نے کام کیا وہ یہ جو پیٹرن آف النس جو چینج ہوا خاص طور پہ ان دا ویسٹرن ورلڈ اور وہ ساری دنیا میں وہ چیز آ گئی کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بہت ہوئیں میڈیکل ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ ہوئی لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ جو بیماری کا جو پیٹرن تھا وہ چینج ہوا جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ ٹوینٹی سینچری میں جو مین کلرس تھے یو you نو know, وہ کیا تھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں tuber was one you know pneumonia اس زمانے میں بہت زیادہ یو نو اسی طرح اور انفیکشس ڈیزیز جو تھیں یو نو سم ٹائمس ان سے ڈیتھ ہو جاتی تھی فلو جس طرح تھا یو نو اس سے ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ایکوٹ ڈس آڈر جو ہوتے ہیں یہ بیسکلی چھوٹی بیماریاں سمجھی جاتی ہیں چھوٹی ان دا سینس کہ ان کی جو مدت ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے so they are look at short term you know conditions کہ انسان کو فلو ہوا یو نو اور بیکٹیریا ہاوی پایا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یو نو ہم ٹھیک ہو جاتے کئی دفعہ ہفتہ لگتا ہے کئی دفعہ دس دن لگتے ہیں کئی دفعہ دو ہفتے لگتے ہیں بٹ ٹھیک ہو جاتے لیکن جو کرونک النیسز ہیں جو کرونک بیماریاں ہیں like heart disease you know cancer diabetes I mean they are the main contributors of disability and death chronic disease جو ہے یہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں رکھنی کہ یہ ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہوتی ہاں کئی دفعہ ہمیں ان کی ریئلائزیشن ایک دم سے ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا جی مجھے ہارٹ کنڈیشن یا مجھے یہ یہ اپنا ہائپر ٹینشن کیسے ہو گئی یا میرا یا مجھے یو نو انجائنا کی درد کیسے شروع ہو گئی لیکن اس کے پیچھے انویریبلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دیر اے لانگ ہسٹری اچھا اب یہ جو کنڈیشنز کیونکہ ان کے پیچھے لانگ ہسٹری ہوتی ہے سو دیئر فور کئی دفعہ یہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جو are there to stay like diabetes for instance you know is a condition which is there to stay and people live with it for a long time provided they take treatment تو کرونک النس جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ کیور نہیں کی جا سکتی the best that one can do is learn to manage ان کے ساتھ یو نو ایک قسم کا پیشنٹ کو ایک سمجھوتا سا کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑتا ہے you know that's very important کہ how can we live chronic condition اب جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کہ یہ جو ہیلتھ سائیکالوجی کا فیلڈ ہے کرونک نے اس کو کس طرح یو نو ایک تقویت دی یا ایک how it sort of support the development and evolution of health psychology اس کی کئی ریزنز ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ بے شمار یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کے پیچھے سائیکولوجیکل اور سوشل امپلیکیٹڈ ہوتے ہیں ان کے کازز میں آئی I مین mean, یہ جو کرونک النسز ہوتی ہیں کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ ایک دم سے تو ڈیولپ نہیں ہوتی تو ان کے پیچھے کئی سوشل فیکٹرز اور کئی سائیکولوجیکل فیکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ فار انسٹنس پرسنل ہیبٹس انسان کی اگر پرسنل ہیبٹس جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم اپنے ایک خاص ایج میں آ کے اگر آپ میری عمر کے ہو جائیں اور آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھیں تو دین یو نو آپ بڑی گڑبڑ کر سکتے ہیں اپنی اپنے آپ سے تو جوانی میں تو yes the body you know takes abuse also اتنی پرواہ نہیں ہم کرتے یو نو ہر قسم کی چیزیں کھاتے بھی ہیں اور اور ہر قسم کے ایکسپیریمنٹس بھی کرتے ہیں but then a time comes you know particularly in the you know in the the in mid forties سے آن ورڈس کہ اب آپ باڈی کو ابیوز نہیں کر سکتے اب آپ کو باڈی کی رسپیکٹ کرنی سیکھنی ہوتی ہے تو ہیلتھ سائیکولوجی وہ فیلڈ ہے جو باڈی کی رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے ہمیں اچھا اب بات ہوئی کہ اچھا رسپیکٹ کس طریقے سے کرنا سکھاتا ہے for instance you know health psychologist جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان بیہیویئرس کو جن کو جن جن کے استعمال سے یا جن کے ابیوز سے ہم اپنے آپ کو ابیوز کر رہے ہوتے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسموکنگ جو ہے you know that cause is a problem تو ہیلتھ سائیکولوجی جو ہے وہ ان پارٹ جو ہے وہ ان کاز کو ایکسپلور کرتی ہے کہ بھائی what what are those psychological cause what are those reasons جس کے ساتھ یہ کرونک النس یا یہ جو کرونک کنڈیشنز ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان کو کس طرح ان بیہیویئرس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم ان کنڈیشن سے بچ سکیں یو نو تاکہ ہم ہارٹ پرابلم سے بچ سکیں تاکہ ہم کینسر سے بچ سکیں تاکہ ہم اس طرح کی اور کوئی بھی کنڈیشن جو ہے یہ ڈائبٹیز ہے یو نو ہم اس سے بچ سکیں دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کرونک ڈیزیز جیسا میں نے ذکر کیا کہ ان کو کئی سال لگتے ہیں ڈیولپ ہونے میں تو جب ایک چیز کئی سال میں ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم ایک ایک ہمارا لائف اسٹائل جو ہے اس میں بھی چینج آنی شروع ہو جاتی ہے یہ آہستہ آہستہ ہماری جو جو ہیلتھ میں چینج آتی ہے تو تو ہماری لائف اسٹائل میں چینج آنی شروع ہو جاتی ہے تو تو ہماری یو نو پرسنالٹی میں کئی دفعہ چینج آنی شروع ہو جاتی ہے تو یو نو ہماری ایموشنل جو اسٹیبلٹی ہے کئی دفعہ وہ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے کرونک النس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بھی انوالو کیا جائے کہ وہ اپنی کیئر خود کرنا سیکھے کیونکہ کرونک کنڈیشن ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں صرف پیشنٹ ہی کی لائف افیکٹ نہیں ہوتی بلکہ کئی دفعہ پوری فیملی کی لائف افیکٹڈ ہو جاتی ہے میں ایسے کئی پیشنٹس کو جانتا ہوں جہاں پہ پورا گھر جو ہے وہ پیشنٹ کے اراؤنڈ ریوالو کر رہا ہے کہ کئی لوگوں کی کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جاب چینج کرنی پڑ جاتی ہے because one has to take care of the person not well I know people who have shifted from other cities and come to big cities they have left their business their job profession to come to a big city so that you know their their son or their brother or sister or parent could get the help that is required I mean that's a very big sacrifice جو کئی دفعہ کیئر گیورس کو کرنی پڑتی ہے تو اس طرح کی جو فیملی فنکشننگ کی پرابلمز اور ایشوز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ اٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور سائیکولوجیکل ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ وہ فیلڈ ہے جو کہ صرف ہیلتھ سائیکولوجسٹ کر سکتا ہے یہ نہ یو نو کوئی نرس کر سکتی ہے نہ کوئی فزیو تھراپسٹ کر سکتا ہے نہ کوئی آکوپیشنل تھراپسٹ کر سکتا ہے یہ وہ کام ہے جو کہ صرف ہیلتھ سائیکالوجسٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہی وہ شخص ہے جو ٹریٹمنٹ ریجمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے ٹرین کرتا ہے پیشنٹس کو اور پیشنٹ کی فیملی کو کہ اس بیماری کے ساتھ کس طرح رہا جا سکتا ہے how best to take care how to protect oneself from getting you know more severe کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہارٹ اٹیک انسان کو ہو جائے تو اس کے بعد اس کو فوری طور پہ اگر وہ اسموکر ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ پینا چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو اسے ایکسرسائز کرنی چاہیے ہلکی واک شروع کرنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہیلتھ سائیکالوجسٹ کی ڈومین میں فال کرتی ہیں اور انویریبلی ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہی اس ایریا میں ہیلپ کرتا ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ you know when one is going through a chronic illness یا کرونک کنڈیشن تو پھر کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ people tend to resort to unconventional treatment methods also اور یہ انکنوینشنل جو ٹریٹمنٹ میتھڈز ہیں ان کا کوئی تعلق میڈیسن سے نہیں ہوتا یا نفسیات سے نہیں ہوتا for instance you know cancer کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں کئی دفعہ آئی ہیو سین کہ کینسر کے پیشنٹ جو ہیں وہ while through you know chemotherapy وہ ساتھ ساتھ کئی دفعہ کوئی ہومیوپیتھی کا علاج بھی چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی نے انہیں کہا ہوتا ہے کہ جی ہومیوپیتھی میں اس کا علاج ہے میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی دم درود کا سلسلہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ ہر قسم کے یو نو بزرگوں اور پیروں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں دعا کے لیے آئی مین یہ بیسکلی انکنونشنل میتھڈس ہیں اچھا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انکنونشنل میتھڈ جو ہوتے ہیں وہ کیوں why does one resort to unconventional method because basically deep down one wants to get better one wants to be healthy تو یہ جو ایفرٹ ہے کئی دفعہ پیشنٹ کی فیملی کی انویریبلی ہوتی ہے پیشنٹ کی اپنی اتنی نہیں ہوتی تو یہ جو ایفرٹ ہے اس یہ کئی دفعہ پیشنٹ کے لیے اور پیشنٹ کی فیملی کے لیے کچھ ایسی اسٹریسز بھی پیدا کر دیتی ہے جن کے اراؤنڈ ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر سکتا ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے for them to deal with all these unconventional method manner you know اور کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی انہیلدی اگر لنکیج یا ریلیشن شپ قائم ہونا ہو یا انہیلدی ایکسپیکٹیشن بلڈ ہوتی نظر آئے تو that is where psychologist has a very important role to play try to through awareness and education and and psychological techniques help the patient کہ وہ ایک ریئلسٹک حد تک ایکسپیکٹیشن بلڈ کرے تاکہ ڈس اپوائنٹمنٹ سیٹ ان نہ ہو وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ ڈس اپوائنٹمنٹ سیٹ ان نہ ہو because disappointment leads to you know depression disappointment leads to helplessness تو یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں یہ سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں اور یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو جو بیماری کو بڑھاتی ہیں یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو انسان کی کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہیں so therefore this is another reason why health psychologist کا کام جو ہے رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے you know in this day and age similarly آئے دن نئی نئی یو نو چیزیں جو ہیں میتھڈز جو ہیں اسٹریٹجیز جو ہیں یو نو وہ ایوالو ہو رہی ہیں ہیلتھ سائیکالوجی میں بے شمار چینج آ رہی ہے آئی I مین mean, اکثر اوقات نئے نئے میتھڈز ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو نئے ایشوز جو ارائیز ہوتے ہیں ان نئے ایشوز سے ڈیل کرنے کے لیے یو نو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے نئے نئے ڈس آڈرز سامنے آتے ہیں یو you نو ان ان سے ہیلپ کرنے کے لیے فار انسٹنس جس طرح پچھلے دنوں میں کافی ریسرچ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے اراؤنڈ آئی اور کچھ ایسے جینس جو تھے یا ایسے جینیٹک فیکٹرز جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے that are common in patients who are suffering from breast cancer تو ان چیزوں کو یو نو ان کو کنیکٹ کرنا اور ان کو یوز کرنا to help the quality of life of the patient جو ہے یہ بھی کام صرف ڈاکٹر ہی کا نہیں بلکہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا بھی بنتا ہے اسی طرح فار انسٹنس اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی والدہ کو let's say if a mother of a student college student جو ہے اگر وہ ڈائگنوز کی جائے ایز سفرنگ فرام کینسر تو what is it you know that the health psychologist can possibly do there health psychologist جو ہے وہ ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ اس اسٹوڈنٹ میں around the genetic causes of cancer develop کر سکتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کے اپنے رسک فیکٹرز کی اسسمنٹ کر سکتا ہے اور the student can be put through different اور اس کو گائڈ کیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ کیونکہ جینیٹکلی بریسٹ کینسر جو ہے وہ کسی حد تک آگے ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ جو اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹنگ کے بعد اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ وہ یو نو اینوئل چیک اپنے کروائے اور کیا کیا کس کس قسم کی چیک اپس کروائے آئی I مین mean, یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک قسم کا وہ پریونشن کے ایریا میں فال کرتا ہے کہ ہاؤ کین جب پتہ چل گیا ہے کہ breast cancer genetically you know transfer ہوتا ہے اور آگے آگے ٹریول کر سکتا ہے تو پھر جو بچے ہیں ایسی خاتون کے جس کو بریسٹ کینسر ہوا ہو وہ کیا کر سکتے ہیں how can they prevent such a thing from happening that is a important اسی طرح you know we can also enhance کو سکھاتا ہے تاکہ جو رسک ہے وہ منیمائز ہو تاکہ اس طرح کی پروینٹیو اسٹیپس اٹھائے جائے جس سے کہ رسک جس حد تک بھی ہے وہ مینیمائز ہو سملرلی آج کل دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ریسرچ کے ایریا میں بھی بہت آگے آگے کام کر رہے ہیں اور بے شمار ایسی ریسرچز کیری آؤٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں رسک فیکٹرز کو کہ وہ کیا رسک فیکٹرز ہے جو یو نو ان کرونک بیماریوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کیونکہ once the risk factors are identified تو پھر ان رسک فیکٹرز پہ کام کیا جا سکتا ہے اور صرف کام ہی نہیں بلکہ لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے بیکاز صحیح انفارمیشن کا صحیح وقت پہ ملنا جو ہے وہ سمجھ لیں آدھا علاج ہے بلکہ آدھے سے زیادہ میں کہوں گا علاج ہے کیونکہ جب صحیح انفارمیشن صحیح وقت پہ مل جائے تو اس سے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بگڑنے سے انہیں بچایا جا سکتا ہے سملرلی یو نو ایسی کنڈیشنز جو کہ لٹ سے کہ پیدائش سے پہلے پریگنینسی کے وقت اگر کوئی ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان کو بھی آج کل اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور ان سے ان سے فیٹسز کو بچایا جا سکتا ہے similarly there are times when person has to make a choice a very difficult چوائسنس a pregnant woman expecting a baby اگر کوئی ایسی بیماری فیٹس کی کوئی کنڈیشن میں ہی ڈائگنوز ہو جائے اور پتہ چل جائے تو پھر کئی دفعہ یو نو ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ڈسیزن لیتے ہیں اور سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی فیٹس کو اباپٹ کر دیا جائے تو یہ جو جو ابوٹنگ دا فیٹس ہے یہ بھی ایک قسم کا عورت کے لیے کیونکہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو اس میں بھی health psychologist has a very important role to play which is to educate the patient in the benefits of such abortion تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن جو جہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ اس کا رول ہے اسی طرح جہاں پہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ انسان کی زندگی کو لمبا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تھرو ٹریٹمنٹ وہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا ساتھ ساتھ کام جو ہے صرف لانگیوٹی آف لائف ہی نہیں بلکہ کسی حد تک یہ بھی گارنٹی کرنا اور دیکھنا ہے کہ how can the quality of life بھی مینٹین بیکاز یو نو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیلنس ہے between longevity of life and ساتھ ساتھ keeping the quality of life کیونکہ آج کل کے ڈے اینڈ ایج میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک ویجیٹیٹڈ ایگزٹینس جو ہے وہ اچھا نہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انسان کئی دفعہ یہ دعا کرتا ہے کہ جی میں بغیر بیڈ ریڈن ہوئے صحت مند کنڈیشن میں ہی یو you نو know, اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے تو وہ بہتر ہے بہ نسبت میں ایک ایسی بیماری میں سے گزروں جس میں I am totally debilitated and I am sort of bedridden for years تو یہ کیا ہے یہ بیسکلی انسان کی جستجو ہے کوالٹی آف لائف کو مینٹین کرنے کی نا the next thing I like to mention is the importance of expanded health care services یہ جو ایریا ہے over the years this has definitely made played a very important role in expansion of health psychology and the role of health psychology کیونکہ یو نو خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں ان دا ویسٹرن ورلڈ تو وہاں پہ بے شمار جو very high percentage of money جو ہے وہ میڈیکل انڈسٹری پہ میڈیکل فیسلٹیز پہ خرچ ہو رہا ہے کہ جس طرح امیرکا میں fourteen percent of the total income جو ہے وہ میڈیکل سروسز میں جا رہی ہے and as opposed to that ہمارے جیسے ملکوں میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ hardly 1.3% point three percent of the total income جو ہے وہ ہیلتھ سروسز میں جا رہی ہے تو یہ جو اتنی زیادہ جو جو انویسٹمنٹ ہیلتھ سروسز میں ہو رہی ہے یو you نو know, اس سے ڈیفینیٹلی فرق تو پڑتا ہے ہیلتھ کیئر میں لیکن کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ the impact is not proportionate to the investment that is being made in the health services اور یہ جو امپیکٹ ہے اس میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ you know some people are recipients you know they get more help others do not get the same facility or same kind of help تو ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسی حد تک کاسٹ کو بھی کنٹین کرتا ہے کیونکہ پریونشن کی طرف فوکس اور ایمفس ہے you know when one works for prevention of condition تو ظاہر ہے کہ اس میں بے شمار پیسہ جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے سملرلی ایک اور ریزن جو ہے وہ ہے انکریز میڈیکل ایکسیپٹینس کہ پچھلے چند سالوں میں جو ایکسپٹینس ہے ہیلتھ سائیکالوجسٹ کے رول کی within the medical field and the medical community وہ بہت بڑھ گئی ہے یو you نو know, اس سے پہلے ہیلتھ سائیکالوجی جو تھی وہ was a very new discipline and and people were not you know sure whether it has a important role to play or not شروع میں تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو کام تھا وہ صرف یہ تھا ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کرنا اور اور ٹیسٹ کے ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرنا اور اور اس کے بعد پھر یو نو زیادہ تر پرابلم سے ڈیل کرتا تھا سائیکالوجسٹ جو تھا like a medical doctor but you know but as health psychology has evolved تو ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے اب وہ ہیلتھ کی طرف اس کا فوکس زیادہ ہو گیا ہے as opposed to disease or illness. Similarly, demonstrated contributions to health یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ ہیلتھ psychology نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ it has a very important role to play for instance پہلے وہ شارٹ ٹرم بیماریاں ہوتی تھیں پھر لانگ ٹرم بیماریوں کی طرف فوکس آیا اور فوکس جو تھا وہ خاص طور پہ how to manage you know anxiety how to manage headaches how to manage pain in areas کی طرف ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو تھا نا وہ زیادہ ڈیولپ ہوا اور اس سے ایک بڑی مثبت جو بینیفٹ ہوا ان ٹرمز آف ٹیکنیکس جو انٹروڈیوس ہوئی techniques to how to quit smoking for instance you know اور techniques of how to reduce stress you know in life یہ وہ ایلیمنٹس تھے جہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ نے ایک بڑا امپورٹنٹ جو رول تھا وہ پلے کیا سملرلی کچھ میتھڈولوجیکل کنٹریبیوشن بھی ہیلتھ سائیکالوجی نے کی وہ کنٹریبیوشن جو تھیں وہ خاص طور پہ ریسرچ کے ایریا میں تھیں کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سائیکالوجسٹ کو کمپیئر ٹو ادر پروفیشنل جو ایج تھی سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ میں ریسرچ جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کور انگریڈینٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یو نو لٹریچر میں نظر آئے گا کہ زیادہ تر ریسرچ جو اس ایریا میں ہوئی ہے وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ نے کی ہے and so that's another important reason why health psychologist جو ہے وہ over the last few years you know has become very important field and has you know and a lot of respect جو ہے وہ اب ہیلتھ سائیکالوجسٹ کو ملنی شروع ہو گئی ہے اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اب ان ٹیمس کے بڑے امپورٹنٹ ممبرز ہیں جو کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں you know research carry out کرنے کے لیے تو ٹریننگ جو ہے ہر سائیکالوجسٹ کی اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ کیونکہ انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی ریسرچ میتھڈالوجی کو اپناتا ہے بعد میں بھی وہ ایسی ریسرچ ٹیمز کا حصہ بنتا ہے یو you نو know, جو اس اس کاوش میں اور اس کوشش میں اپنے آپ کو انوالو کرتی ہیں کہ what is it that what is it that کو ہیلتھ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس اس ساری ایفرٹ میں ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے that has become very very central and and that is these are some of the reasons why you know health psychology جو ہے has become a very important discipline not only in the field of psychology بلکہ in the field of mental health and physical health تو مجھے امید ہے کہ اب اس لیکچر کے بعد آپ کے لیے کچھ یہ چیز کلیریفائی ہو گئی ہوگی اور کچھ کلیئرٹی آپ میں آ گئی ہوگی کہ why is is health psychology so important تو health psychology is a very new field اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ it's a field which is new for this country also you know Pakistan کے لیے بھی نیا فیلڈ ہے you know not very many health psychologist here so if you are to become a psychologist so you definitely I think very you know interesting option on your on on your platter which is of health psychology اور اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے I would like to bring it to an end اور انشاء اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی and I I wish you luck and I I am hoping کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے ہینڈ آؤٹس کو بھی پڑھ رہے ہوں گے اور نوٹس بھی پڑھ رہے ہوں گے اور لیکچرس کو بھی سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی خدا حافظ